بہت سادہ ہے لیکن اپنے اندر بڑی مانویت رکھتی ہے مکمل دین پر چلنے کا حکم ہے دین کو اپنی زندگیوں میں سو فیصد داخل کرنا اور خود سو فیصد دین میں داخل رہنا حضرت ماں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم تو تبلیغ میں ہیں لیکن تبلیغ ہم میں کتنی ہے یہ دیکھنا ہے بالکل یہی بات دین کے سلسلے میں کہی جا سکتی ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو ایک دیندار کہہ رہے ہیں لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دین ہے کتنا سورت البقرہ پارا نمبر ایک اللہ تعالی اہل کتاب سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں اور تک تم ملو ناظل کتاب ہو تک بے باز بعض کتاب پر یعنی اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر تمہارا عمل ہے اور بعض پر نہیں ہے شاید کسی کو سوال ہو کہ اہل کتاب کون سی بات پر عمل نہیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزمش فرمائی ویسے تو بہت سی باتیں تھیں لیکن ایک سادہ سی بات یہ تھی کہ تورات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سلسلے کی پیشنگوئیاں تھیں اور یہ بھی تھا کہ جب نبی برحق آئیں تو یہود کو چاہیے کہ اپنی کتاب کو چھوڑ کر ان کی کتاب یعنی جو کتاب لے کر وہ آئیں گے اس پر ایمان لائیں یہاں سے ایک فرق سمجھاتا ہوں اسلام کا اور یہودیت کا موجودہ دور کا یا سرکار کے دور کا یا اس سے پہلے کے دور کا یہودی وہ ہے جو صرف اپنی کتاب اور اپنے نبی کو مانے باقی اسی نبی کو نہ مانے یہ ان کا منبڑ اپنا زاویہ تھا ان کی کتاب میں تو یہ نہیں تھا کوئی آسمانی کتاب کسی نبی یا اور کسی آسمانی کتاب کی تربیت نہیں کرتی تصدیق کرتی ہے مضامین کی بھی تصدیق کرتی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہودیت میں عیسائیت میں اور دوسرے مذاہب میں تو بہت فرق ہے اللہ نے اس امت کے لیے بڑی آسانیاں فرمائی اللہ نے نبی دیا تو نبی رحمت دیا دین دیا تو دین رحمت دیا کتاب دیا تو کتاب رحمت دیا اور خود اللہ کی ذات اس حدیث سے بعض لوگوں نے دوسروں کو اجازت دی ہے اور ایک حد تک اس کو لوگوں نے مسلسل مانا تھا اگرچہ مسلسل کا وجود کم پایا جاتا ہے اور رحمون یا امو من فی الارض یا ام کو من فی السما چنانچہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ہم کو اجازت دی حدیث کی تو پہلے یہ حدیث لی اور میں میرے مشاعر یہ حدیث پڑھتے تھے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ حدیث پڑھتے تھے اور پھر اجازت عطا فرماتے تھے حدیث کی روایت کرنے کی رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا چنانچہ شاعر نے اس کو کہا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بلی پر شریعت مقدسہ جو اسلام کی شکل میں آئی یہ ہمیں جو مسلمان کہا جاتا ہے ہمارے مذہب کو جو اسلام کہا جاتا ہے کیا یہ ہمارے ساتھ خاص ہے یا اور لوگوں کو بھی مسلم اور ان کے مذہب کو اسلام کہا گیا ہے یہ ایک لمبی بحث ہے اور یہ مدرسے کی بحث ہے لیکن اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں وہ خلاصہ یہ ہے کہ اس میں جو مانا ہے مانا کے اعتبار سے عمومیت ہے لیکن لفظ کے اعتبار سے خصوصیت ہے اب اس کو بھی ذرا ایک مثال سے سمجھاؤں گا اسلام کے معنی اور مسلم کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے حوالے کرنے والا اور انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ٹو سرنڈر کسی کے تابع ہو جانا اور مسلمان اللہ کے حکموں کے تابع ہو جاتا ہے اس لیے اس کو مسلم کہتے ہیں لیکن لفظ مسلم کا اطلاق دوسرے نبیوں پر بھی رہا ہے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کی دعا نقل فرمائی ہے تو مسلمہ و الہ بسالین دیکھیے یہاں مسلما کا لفظ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے فرمائن ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین دوسری جگہ فرماتے ہیں ماں کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما دیکھیں وہاں مسلمہ کا لفظ ہے اب اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھئے مانا کے اعتبار سے حافظ اس کو کہتے ہیں جس کو قرآن کریم یاد ہو اور اصطلاح حدیث میں جس کو ایک لاکھ حدیثیں یاد ہو اسے حافظ کہتے ہیں کچھ حضرات نے اور زیادہ تعداد گنائی اگرچہ یہ تعداد اور یہ عادت کے ساتھ یہ ناموں کے سلسلے میں لوگوں نے بحث کی ہے کہ اس طرح سے محدثین کو کہا جا سکتا ہے کہ نہیں اور یہ عنوان کب سے لگایا ہے متاثرین کے یہاں تھا یا متقدرین کے یہاں تھا ویسے ہمارے یہاں حافظ صاحب ان کو کہتے ہیں جن کو قرآن کریم یاد ہو چاہے وہ رمضان نہیں ہو لیکن اس کے اوپر اطلاع آتا ہے تو یہ حافظ ہیں مشہور ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے قرآن کریم یاد کیا ہے تو ان کو حافظ کہتے ہیں ہم ہو گئی لیکن اصطلاح احادیث میں اور اصولی جو لوگ ہیں ان کے یہاں جب حافظ صاحب کہا جائے گا تو حافظ ابن حضر سلانی مراد ہوں گے جب حافظ بولیں گے حدیث والے تو حافظ الدنیا ابن دونوں اسلامی مراد تو یہ لقب کے اعتبار سے خاص ہے اپنے معنی کے اعتبار سے عام ہے تو لقب کے اعتبار سے یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے مسلمان ہونا اور مسلک اسلام اور اس کے معنی کے اعتبار سے اس میں عمومیت پائی جاتی ہے تفصیل کے لیے دیکھا جا سکتا ہے فتح المل میں علامہ شبیر احمد عثمانی کی تشریح ہے مسلم شریف کی شرح اور یہ حدیث کی شرح جب پہنچی عرب میں تو عرب والے حیران تھے کہ ہندوستان میں بھی اس درجے کا عربی دام اور ایسا بڑا محقق ہو سکتا ہے اللہ امام مالک یہ حضرت شیخ الحبیث مولانا زکریہ صاحب مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ کی تشریح جدید تباہ کے ساتھ بیروت سے تباہ ہوئی ہے اور اس پر جو ہے حضرت مولانا تقی الدین صاحب ندوی نے کام کیا ہے ان کی تعلیم جب وہاں پہنچی عرب میں تو موالک جو ہیں وہ یوں کہتے تھے کہ اگر اس پر یہ نہ لکھا ہوتا کہ زکریہ خنف کی تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ حدیث کی شرح کرنے والا کوئی مالکی مسلک کا ہے کہ ہمارے مسلک سے اتنی اس کو واقفیت ہے جتنی ہم کو بھی نہیں ہے تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو مذہب ہے یعنی دین اسلام جو ہے یہ بہت آسان ہے دوسرے ادیان کے مقابلے میں ہمارے یہاں چالیسواں حصہ نکالتے ہیں زکات کا اور حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت اور یہود کے یہاں جو ہے وہ چوتھا ہی حصہ نکالنا پڑتا یعنی مال کے چار حصے کیے جائیں اور ان میں سے ایک حصہ جو ہے سال میں اللہ کے راستے میں دینا ہے چالیسویں میں لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں تو اگر چوتھا ہی حصہ دینا ہوتا تو کون دیتا پھر کتنے گلے تلے کرتے اور کتنے بہانہ بازیاں کرتے اور کتنے ہیلے حوالے کرتے دوسری بات ان کے یہاں کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کپڑے کو کاٹ دینا ہمارے یہاں راستہ ہے کہ اسے دھویا جائے تو پھر پاک ہو جائے گا ان کے یہاں کاٹ کر الگ کر دو پھینک دو مشکل کام ان کے یہاں قتل کے بدلے میں قتل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں دیت کی کوئی شکل ان کے یہاں نہیں ہے ہمارے یہاں ہے یہ کیا چیز ہے دیت اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو قتل کر دیا اور دل ارادہ قتل کر دیا اور دل ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آلہ ہی ایسا استعمال کیا جس سے قتل ہو جاتا ہے آدمی کی جان چلی جاتی ہے وہ استعمال کیا جیسے موجودہ زمانے میں ریفل یا ریوالور اس سے کسی پر فائر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مار بھی ڈالنا چاہتا تھا جیسے چھڑا یا تیز دھار دار آلہ ان کی شریعت میں قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی نے ایسا کیا اور ثابت ہو گیا اس کا خون تو قاتل جو ہے اس کو قتل کرنا ہے دوسرا کوئی اس کا آپشن نہیں ہے اور ہمارے یہاں آپشن ہے وہ آپشن کیا ہے کہ مقبول جو ہے اس کے ورسا اگر قاتل کو معاف کر دینا چاہتے ہیں تو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ معاف کر کے پیچھے سے سپاری دے کے مروا نہ ڈالے ورنہ پھر وہ مجرم کے دائرے میں آ جائے گا اور اس پر قانونی کاروائی الگ سے ہوگی نمبر دو اگر مقتول کے ورثہ یوں کہیں کہ ہم اس کی جان تو قاتل کی نہیں لینا چاہتے لیکن ہم کو دیت دلوا دو تو سو اونٹ کی دیت دینی پڑے گی سو اونٹ کی دیت دینی پڑے گی حاجیوں کو کبھی کبھی دم دینے کی نوبت آتی ہے تو ان کے دم نکل جاتے ہیں حالانکہ دم میں صرف ایک بکری دینی ہوتی ہے تو اگر سو اونٹ دینے کی باری آئے تو ہے تو مشکل کام لیکن جان بچ رہی ہے قاتل کی اس اعتبار سے ایک آپشن نکل ہے یہود کی یہاں یہ کوئی آپشن نہیں اور اس سے گھنی بات اور اس سے نازک معاملہ یہ ہے کہ دن بھر کے جتنے گناہ کیے ہیں وہ دوسرے دن صبح میں دروازے کے اوپر پوری لیسٹ آ جائے گی جیسے اے سی کے ڈبے کے اوپر اندر بیٹھنے والوں کا لسٹ آتا ہے ایسی پوری لسٹ آ جائے گی سوچو کتنی بدنامی ہو جاتی کیسے کیسے جرائم سامنے آتے کیسے کیسے گنا لوگوں پر کھلتے اور منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے ایک آدھ بات لیک ہو جاتی ہے تو آدمی منہ چھپاتے اس کو بیچارے کو پار نہیں آتا تو صبح سے شام تک آدمی کیا کیا غلط کام کرتا ہے اور کیا کیا الٹا سیدھا کرتا ہے اگر یہ دروازے پر چشمہ ہو جائے اور فٹ ہو جائے تو آدمی کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے اور گھر میں وہ بھی فٹ ہو جائے لیکن اللہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور دین اتنا آسان کر کے دیا اور اس پر بھی عمل نہیں کرنا ہے تو چاہتے کیا ہیں ہم لوگ کچھ بھی ہو تو اس کے اندر پک نکالتے ہیں آسان سے آسان دین ہے اس میں بھی آسانیاں ڈھونڈتے ہیں حالانکہ شریعت اس میں بھی آسانیاں کرتی جاتی ہیں پھر اس میں بھی آسانی ڈھونڈتے ہیں ایک صاحب کو اپنے سینے کے اوپر شیر بنانے کا شوق تھا اب آپ جانتے ہیں آج کل وہ ٹیٹو بناتے ہیں اس کو جو ہے عربی میں وشم کہتے ہیں حدیث شریف نے فرمایا لان اللہ الواشما والمستوشما یہ تو عورتوں کا مزاج تھا پہلے عورتیں بنایا کرتی تھی بلوایا کرتی تھی اور ہمارے یہاں بیکورڈ کلاس کی جو عورتیں تھیں ان کا یہ شعار تھا جو بالکل ڈوبلے اور جو گٹیا قسم کے لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ کالے کالے دار اور رخسار پر اور منہ پر بنواتے تھے آج یہ فیشن میں آ گیا صرف جو ہے آپ پانچ انچ کا ٹیٹو اپنے ہاتھ پر بنانا چاہتے ہیں تو میں نے پوچھا کتنا اس کا دام ہو سکتا ہے برطانیہ میں میں نے پوچھا تھا انہوں نے بتلایا کم سے کم فائیو ہنڈریڈ پاؤنڈس ہوں یعنی جسم کو بگاڑنے کا بھی پیسہ لگتا ہے یہ اتنا منع کیوں ہے سرکار نے لانت فرمائی اور یوں فرمایا اللہ کی لانت ہے جو گزوا رہی ہے عورت اس پر بھی اور جو یہ کام کر کے پیسہ لے رہی ہے اس پر بھی ناجائز کام کر کے اور اپنے جسم کو فروخت کر کے جو عورت پیسہ کما رہی ہو اس کے کھانے کی ایک پائی بھی حرام اس کی کمائی حرام ہے اس طرح یہ جو کر رہی ہے گودنے کا کام یہ کام بھی حرام ہے اس بنا پر کہ حرام کے جتنے مقدمات ہیں وہ بھی حرام ہیں اب اس کو ذرا سمجھو کہ حرام کے مقدمات کو کیوں حرام قرار دیا جیسے شراب شراب پینا نہ چاہیے ٹھیک ہے حرام شراب پینا حرام ہے شراب فروخت کرنا بھی حرام ہے یہ مقد... اس کے متعلقات اس کے مقدمات ہیں شراب اٹھا کے پیش کرنا بھی حرام ہے شراب کی دکان میں کام کرنا بھی ناجائز ہے شراب کی بوٹلیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا بھی ناجائز ہے یہی حال سود کا ہے سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس لوگوں کو لانت فرمائی جس میں سود کے لین دین کرنے والے کے علاوہ سود کے لکھنے والے کا بھی حکم یہی ہے تو یوں تو آسان بہت ہے شریعت لیکن گہرائی میں جائیں گے تو پھر یہ تمام خوبیاں اور یہ تمام کمالات اندر سے نکل کے آئیں گے تو جو حرام کام کر رہا ہے اور دوسرا جو حرام کام میں مدد کر رہا ہے مدد کرنے والے کا حکم بھی وہی ہے جو وہ کام کرنے والے کا حکم ایک حدیث نے فرمایا دال وغیرہ خیر فائل وہ دال کا فائل بھلائیوں کا دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے بلائیوں کا کرنے والا اور برائیوں کی دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے برائیوں کا کرنے والا وہ اس سے خطرناک ہے جو برائی کر رہا ہے کیونکہ برائی کرنے والا تو کر کے بیٹھ جائے گا لیکن جس نے دعوت دی ہے اس کی دعوت دی ہے جتنے دیکھ کر کریں گے وہ تمام کا گناہ اس کے ذمہ آئے گا اب ایک اور بات بتاؤں آپ یہ سب چیزیں دین ہے لیکن لوگ اس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں غیبت کرنے والے کا گنا ہے لیکن جو غیبت سن رہا ہے اور سر ہلا رہا ہے اس کا حکم بھی ہے کیوں نہ جو سر ہلا کر انکریجمنٹ دیتا نہ وہ سامنے والا جو ہے وہ غیبت کرتا حضرت مدنی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے یہاں کوئی غیبت شروع کرتا تو حضرت فرماتے اور کہتا حضرت آپ کے لیے کلنگ نے یوں کہا ہے فرما وہ اچھا ہے کہ کچھ پیچھے کہتا ہوگا تو اس سے برا ہے کہ میرا دل توڑنے کے لیے سامنے کیا اس کو اٹھا دیتے تھے بتا دیتے اور میرے والد صاحب لوگوں کو جہاں قیمت شروع کی تو یوں فرماتے کہ بھائی آپ کا وقت بہت قیمتی ہے ضائع مت کیجیے تشریف لے جائیے اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی کہ اور سب تھا آپ نہیں کہتے تشریف لے جائیے ان کے موکلی جاتے برائی کر کے خالی نامے خراب کرنا اور دوسروں کی برائیاں اپنے سر پہ ٹھوکنا اور اپنی نیٹیاں فری کے اندر دوسروں کو دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے اب دوسری ایک بات اور سنو ایک حدیث میں فرمایا نیت المومن خیر من عملی مسلمان کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے یہ کیا بات کہی نیت المومن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اس کو شارحین نے سمجھایا ہے یہ تو ان کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہر چیز کو واضح کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ کوئی بات نہیں نیت جو ہے وہ عمل سے اچھی عمل تو کتنی بہترین چیز ہے اس کے بجائے نیت کو بہتر کہہ دیا نیت کس کو کہتے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے کہہ دیا تو خب یہاں و زبان سے کہہ دیا بات چیزیں زبان سے کہی جاتی ہیں مثلا بھائی عید کے موقع پر یا کسی موقع پر ہم کو بتاتے یہ نیت کرو دو رکعت پڑھتا ہوں زائد چھ تکبیروں کے ساتھ اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تو اس کا کعبہ شریف کے علاوہ تو کہیں آدمی منہ کرتا ہی نہیں ہے نماز کے اندر اس لیے اس کا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور دو پڑھے گا چار پڑھ نہیں سکتا کیونکہ امام تیسری کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں تو دو کہنے کی بھی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور زائد چھ تقدیریں ہیں ہی وہ اس کے اندر کچھ ایکسٹرا آنا نہیں ہے تو اس کی بھی ضرورت ختم ہو جاتی ہے ہاں یہ امام معین کے پیچھے پڑ رہا یہ کہنا ضروری ہے دل میں یہ ارادہ ہونا تھا علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک آدمی اذان دے رہا ہے اور دوسرا آدمی آستی میں چڑھا رہا ہے اذان سن کر تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بھائی قسم کا آدمی ہے لڑنے کے لیے آستی چڑھاتا تھا ہوگا کوئی نہیں کہے گا ایسا سب یہ کہیں گے کہ اذان ہو رہی ہے اور آستین کا چڑھانا یہ وضو بنانے کی علامت ہے یہ نماز کی تیاری کر رہا ہے اگر کہ کتنا بھی بڑا دادا کیوں نہ ہو اور بابا اور نانا کیوں نہ ہو لیکن اذان کے بعد اگر آستین چڑھائے گا تو کوئی نہیں مانے گا ویسے کبھی بھی آستین چڑھاتا ہوگا تو لوگ ڈرتے ہوں گے کہ بھائی اس نے آستین چڑھائی لیکن آپ بھی کوئی نہیں سمجھے گا یہ نہیں ہے یہ دل کا ارادہ ہے دل میں ارادہ آ چکا کہ مجھے اب نماز کا وقت آیا اور وضو کی ضرورت میں اور طہارت کے بغیر میں اللہ کے دربار میں کھڑا نہیں ہو سکتا اس لائق نہیں رہوں گا کہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو تو ارادہ آدمی اچھا کر لے جہاں سے ارادہ کرتا ہے وہاں سے ثواب اللہ تعالیٰ دینا شروع کرتے ہیں اس لیے فرمایا اپنی نیت اچھی رکھو ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اب تو مشہور ہو گئے لوگ مثالیں یہ دیتے ہیں ہمیشہ لیکن یہ ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی بہت بڑا ونڈو لگا رہا ہے تو بیوی نے پوچھا کہ اتنا بڑا ونڈو لگا کے کیا کرے گا اس نے کہا ذرا فریش ایئر گھر کے اندر آ جائے گی اور جو ہے آکسیجن زیادہ ملے گا میری ہیلتھ مضبوط رہے گی اس لیے میں لگا تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر یہ یوں نیت کر لیتا کہ میں بڑا ونڈو اس لیے لگاتا ہوں کہ مؤذن کی اذان کی ندا میرے کام میں آئے اور غفلت بالکل نہ رہے اور میں فوری طور پر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں تو ونڈو پر ہزاروں روپئے کا خرچہ اس کو ثواب دے کے جائے گا اور فریش ایئر کا نہیں والی آم کے آم اور گٹلیوں کے دام اس کو گجراتی میں کہتے ہیں کہ ایک پنکھ این بے تاج اور دوسرا ایک جملہ کے ایک ٹانکرے بے پکش نو شکار تھا تو آدمی اگر اچھا ارادہ رکھتا ہے اب ارادہ کر لیا اور کام نہ کر سکا تو فرمائے ارادے پر اللہ تعالیٰ دے دیں گے ارادہ تو بہت پیارا کیا یہ بات الگ ہے کہ وہ اپنے ارادے کو تکمیل پذیر نہ کر سکا اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی انسان عمل کرتا ہے تو عمل میں کافی گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے رکو صحیح نہیں کر رہا ہے سجدہ صحیح نہیں کر رہا ہے رکو میں پڑھنا کیا ہے اور پڑھ کیا رہا ہے اور سجدے میں کیا پڑھ رہا ہے اور وہ سجدے رکو اللہ کے یہاں معلوم نہیں قبول ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس میں ریاکاری کا شائبہ ہے اور نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم اور جس نے ارادہ کیا ہے اس کو معلوم تو اس کا ثواب بطور عمل پہ جو کام کرتا اس میں خطرہ ہے کہ اتنا نہ ہوتا جتنا کہ اچھے ارادے پر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں ایک مثال جو اس کی ایک اللہ والے نے فرمایا آدمی ایک میدان سے گزر رہا تھا ریگستان میں سے گزر رہا تھا اس نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ اللہ یہ ریگستان میں جتنے ذرے ہیں ریت کے اتنا مال مجھے اگر دے دیا تو میں تین دن کے اندر اللہ کے راستے میں اور تیرے راستے کے اندر خرچ کر ڈالوں گا تو اللہ نے فریشتوں سے فرمایا ریگستان کے ذرے اور ریت کو گنو اور گن کر اتنا اجر ابھی اس کے کھاتے میں لکھ دو حالانکہ وہ چیز اس کی قیمت میں اور اس کے قبضے میں آئی نہیں اور نہ یہ مالدار بنا نہ اس نے خرچہ کیا خالی ارادہ کیا اور اللہ نے دے دیا تو نیت المومن خیر من عمل دین کتنا آسان ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ واشما اور مستوشما یہ دونوں عورتیں ہیں لیکن آج کل تو مرد پورے جسم کو اتنا برا کیوں اس کے اوپر معاملہ کیا جا رہا ہے اور ٹیٹو بنانے پر اتنی بڑی وائف کیوں ہے اللہ کا بنایا ہوا اتنا حسین جسم اس کو اپنی طرف سے چینج کرنا گویا دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ تو نہیں اتنا حسین بنا سکتا جتنا کہ میں اپنے آپ کو بنانے پر قادر ہوں یہ دعویٰ ہے اور اللہ کی تکلیف پر اعتراض ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا جو ہے بری بات ہوگی کہ آدمی اللہ کی تکلیف کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں بات یہی ہے نا اللہ نے آسمان بنایا تو اس میں کوئی عیب نہیں زمین بنائی تو اس میں کوئی عیب نہیں پانی بنایا تو اس میں کوئی عیب نہیں تو پھر انسان بنایا اس میں کہاں سے آئے گا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان في احسن کی ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے فلقکم تصورکم رکم تمہیں بنایا اور بہترین تصویر بنائی اس سے اچھی تصویر تمہاری کوئی نہیں بنا سکتا جتنی کہ بنانے والے نے تم کو بنایا ہے مصور اللہ ہے اور تصویر تمہاری بنائی ہے اور دنیا میں کروڑ ہاں کروڑ انسان ہے سب کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف بنائے کوئی دنیا کا نقاش اور کوئی دنیا کا مصور اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا یہ بہت لطیف نقطہ بتلا ہوں اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللواما ایحسب الانسان اللن نجمع عظاما بلا قادرین علا ان نسوی بنانا بنان جو ہے نا انگلی کے پوروں کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دستخطوں کا زمانہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے اور دستخط نہیں کر سکتے تھے تو ان کے انگوٹھے کا نشان لیا جاتا تھا کیوں اس بنا پر کہ دنیا میں کسی بھی دوسرے انسان کا انگوٹھا اور یہ انگلیوں میں جو اللہ نے جو چمڑی میں خوبصورتی بنائی ہے جو ڈیزائنیں بنائی ہیں جن کو فنگر پرنٹ کہتے ہیں اس کے اس کی مشابہت نہیں ہو سکتی اربوں خربوں لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں لیکن اللہ جو بنا رہے ہیں انگلی کے اندر چمڑی کی باریکی کے اندر جو ڈیزائن اللہ تعالیٰ بناتے ہیں ایسی ڈیزائن بھی جو ہے دوسرے سے میچ نہیں کرتی تو یہ مصور کتنے بڑے ہوں گے اگر دنیا کا کوئی نقشہ بنانے والا بنائے گا اگر وہ سو نقشے ایک لائن میں رکھیں تو کہنے والا کہہ دے گا کہ یہ ایک ہی آدمی نے بنایا کیوں اس میں کہیں نہ کہیں اس کے دماغ کی اور اس کی ساخت اور پرداخت کی کوئی علامت ہوگی جو ہر تصویر کے اندر آپ کو نظر آ جائے گی کہ یہ ان کا کام ہے یہ ان کا کام ہے میری سو تقریریں آپ سنیں اور سو تقریریں الگ سنیں لیکن آپ کہہ دیں گے کہ یہ فلان کی بات ہے سننے کے بعد آپ کہہ دیں گے لیکن اللہ نے کروڑ ہاں کروڑ انسان بنا ہے لیکن ایک آدمی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے ملتا نہیں ہے تو اللہ خالق کتنے بڑے ہیں اندازہ تو لگائیے اس کی قدرت کا اندازہ لگائیے اس کی جبروت کا اور اس کی کبریائی کا اندازہ لگائیے یہ سب چیز جو کہتے ہیں تفکر کرو غور کرو تو کہہ کے اندر غور کرنا ہے ہم نے تو بس کھانے پینے میں زیادہ غور کیا تین دن کے بعد گوشت رکھ سکتے ہیں کہ نہیں سکھا کے ایک سال تک کھا سکتے ہیں یا دوسری قربانی سے پہلے کھا سکتے ہیں کہ نہیں یہ سب بات اور وہ قربانی میں بھی باقی رہ گیا اور آگے چلا تو کیا ہوگا کھانے میں چلا نہیں رات تو کھانے کی آئٹمیں بڑھتی چلی گئی اور لوگ بےچارے علم کے اندر تفکر کرتے تھے تو راتوں کی راتیں گزر جاتی تھی اور ایک ہی عزیز کے اندر سو سو مسائل نکال کے بیٹھ جاتے تھے بات میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ گودوانا اور یہ کالا نشان بنا کر جو ڈیزائن ہے بنانا اس کو بالکل ناجائز قرار دے دیا اللہ کرے کہ ہمارے جوان کم سے کم اس سے بچیں دنیا تو اس میں مبتلا ہو گئی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہے اور وہ بمبئی کے جو بے وقوف ہیں وہ تو پہلے نمبر پر ہیں اور ان کو دیکھ کر دوسرے بے وقوف بھی ان کی نقل کرتے ہیں حالانکہ حضور کی نقل کرنے کے لیے ہیں ہم لوگ جو ہے اس نے یہاں شیر بنانے کے لیے اپنا سینا کھول کے دیا تو اس نے سوئی گرم کیا بڑا سوا گرم کیا اور کلر کے اندر ڈبویا اور ایک مرتبہ یہاں چبویا کیونکہ اس کے اندر کلر کو پیوس کرنا پڑتا ہے اندر تک کلر داخل کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے اور یوں کہتے ہیں چمڑا نکلے گا لیکن وہ کلر نہیں نکلے گا اب اس نے یہ دو مرتبہ سوا لگایا تو برداشت کیا اس نے پھر پوچھا کہ تم بناتا کیا ہے کیا شیر کی ڈوم بناتا ہوں کیا ڈوم مت بنا ڈوم کے بغیر بھی شیر ہو سکتا ہے اس نے کہا کہ ابھی تو آپ جو ہے شیر اپنے سینے پر بنا کر بتانا چاہتے ہیں کہ آپ شیر کی طرح ہیں لیکن آپ تو بلیوں سے زیادہ دل ہیں کہ کا ابھی انکار کیا ابھی پیٹ کا انکار کریں گے ابھی شیر کے چہرے کا انکار کریں گے تو بناؤں گا کیا میں اب تم انہوں نہ بے بازی تب کرونا بے باز یہودیوں سے کہا گیا پوری کتاب پر عمل کرو اور کتاب پر عمل یہ ہے کہ سرکار پر سب سے پہلے ایمان لیا اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کتاب ہے پھر ہمارے نبی پر اور ہماری کتاب پر ایمان لانے کی ان کو ضرورت کیوں ہے میڈیکل اسٹور میں آپ چلے جائیں گے ڈاکٹر صاحب نے دوا لکھی ہے آپ لیں گے اور میڈیکل اسٹور والے کیمسٹ صاحب آپ کو دے دیں گے تو آپ اٹھا کر سب سے پہلے دیکھیں گے کہ بھائی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے کسی کا انتقال ہو تو انگریزی میں لوگ کہتے ہیں ایکسپائر تھے گیا حالانکہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے انگریزی لغت کے اعتبار سے ایکسپائر کہنا وہاں بیرون میں لوگ ہنستے ہیں اس وقت یہ کوئی بات نہیں ایکسپائر تھے گئے تو ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ویلڈ دوا ہے اس کی ڈیٹ ابھی باقی ہے اور وہی دوائی ہم لے رہے ہیں بھائی ایکسپائری ڈیٹ کی دوائی اگر آپ لیتے ہیں تو نقصان کیا وہی کمپاؤنڈ ہے وہی تمام کیمیکل اندر بھی ہیں اور اس میں بھی ہیں فرماتے نہیں اس کا ریئیکشن آنے کا خطرہ ہے یہ اپنی قوت اور اپنی افادیت اور اپنا ایفیکٹ کھو چکی ہے اب افیکٹ نہیں رہی کیونکہ اس کی ایفیکٹ کی تاریخ ختم ہو گئی اس لیے اب اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے تو قرآن کریم تک جو ہے ویلڈ کتاب تھی جیسے ہی قرآن کریم آیا ایکسپائری ڈیٹ کی کتاب ہو گئی لہذا اب اس پر عمل نہیں ہوگا اب عمل قرآن کریم کا ہوگا فرمایا فتم میں نو نہ بے بعض کتاب پر عمل کرتے ہو بعض پر نہیں کرتے ہو یہ یہود سے کہا جا رہا ہے اور ہمارے استاد محترم ہم سے کہتے تھے کہ آج مسلمانوں کا عالم بھی یہ ہے کہ بعض مسائل کے اوپر تو خوب عمل کرتے ہیں اور بعض کے اندر بالکل جو ہے حسد بھی ثابت ہوتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں نماز ذوق سے پڑھ لی الحمد للہ روزہ رکھنے کی نوبت آئی رکھ لیا ذکر وزکار تصوی کر لی لیکن دوسرے معاملات کی جو دنیا ہے اس کے اندر بالکل صفر ہے یاد رکھو کہ مستحب کو بھی اگر کسی نے یوں کہا یہ تو مستحب ہے سمجھو کہ اس کے دل میں دین کی وقت ہے ہی نہیں ہے کیا سرکار کی کسی سنت کے بارے میں یوں کہا کہ یہ تو سنت ہے سمجھ لو کہ اس کے دین دل میں اللہ کے دین کی عظمت نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کے دین کی عظمت ہو وہ تو مستحب ہو سنت ہو وہ تو یوں سمجھ کر عمل کرتا ہے کہ میرے لیے تو یہ فرض میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرے نبی نے کیا ایک آرادی جی نے اس پر دین قبول کیا کہ پڑھنے والا پڑھ رہا تھا قرآن کریم اور قرآن کریم میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں تو اس نے پوچھا تم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کہ اللہ کو قسمیں کھا کھا کر اپنی بات منوانی پڑتی ہے میں تو اپنے رب کو مانتا ہوں اور بغیر کسی قسم کے اللہ کی قسم مجھے نہیں چاہیے میں ایک ایک حرف پہ ایسا یقین رکھتا ہوں تم قسم کھانے کے بعد مانتے ہو میں بغیر قسم کے ہوں بات اصل میں یہ ہے دوستو کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا شان نزول ہے اور شان نزول کے بعد جو ہے اس کی تفصیلات ہے لیکن میں نے اس کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ذکر کیا اور بتلانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ دین کے ہر شعبے کو زندہ کیا جائے دین کے ہر شعبے کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو عمل کا اور احتساب کا اور یقین جازم کا پانی دیا جائے اس کے اندر کسی قسم کی کمی جو ہے وہ نہ چھوڑی جائے بس محبوب کو کوئی عمل پسند آیا ہے یا اس نے کیا ہے ہماری محبت کے لیے اتنی بات کافی ہے اس لیے مجنو کا شعر اور ان کی بات نقل کی مجنو کا نام تیس تھا اور تیس عربی میں عقل مند کو کہتے ہیں وہ بھی بڑا عقل مند تھا لیکن لوگوں نے اسے مجنو کہہ دیا امور دیا ری دیا جدار جدارا فرماتے ہیں میں لیلا کے مکان اور اس کے محلے سے گزرتا ہوں تو اس کے ہر در و دیوار کو چونتا ہوں شغفنا قلبی ولكن حب خود سکنت دیارا فرماتے ہیں میں بے وقوف نہیں ہوں مجھے یہ دیواروں سے کوئی نسبت نہیں ہے مجھے یہ کھڑکیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے یہاں کے پتھروں سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی نسبت نہیں ہے لیکن ان پتھروں ان کھڑکیوں کو میرے محبوب یعنی لیلا سے نسبت ہے اس بنا پر میں اسے چونتا ہوں جس چیز کے نسبت دین کی طرف ہو جائے جس چیز کی نسبت محبوب خدا اور تاجدار مدینہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ عیسائیت کریمہ میں اسی کی طرف جو ہے اشارہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے جس کی نسبت بھی ان کی طرف ہو رہی ہو اور جس کی نسبت میرے سرکار کی طرف ہو رہی ہو اور جس کی نسبت مدینے کی طرف ہو رہی اس لیے جو لوگ مدینے جاتے تھے عبد اللہ اور جاتے ہیں ان کا عالم تو اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ نوکیلی تیز دھاردار ریت جو بچھی ہوئی ہے نظر آتے ہیں روزہ رسول کے وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں اور جوتے پیر سے پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حق تو یہ تھا کہ میں سر کے بل جاتا سرکار کے دربار میں قدم کے ساتھ جانا بھی بے عدبی سمجھتا ہوں بہت اچھی بات کہی مل جائے کے کانٹے میرے لیے دنیا کے پھولوں سے بہتر ہیں وہاں کی ریت وہاں کے ذرے میرے لیے دنیا کے ہیروں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عشق نصیب فرمائے محبت نصیب فرمائے اور دین کی ایک ایک نسبت والی چیز سے پکا عشق و محبت عطا فرمائے واخر دعوانا رضاء اللہ علی الحمد للہ حضرت وہاں نئی سال نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ آئندہ مہینے میں بھی کوئی پروگرام کیا جائے گا انشاءاللہ دیں گے پروگرام ہمارے عرفان بھائی کا بھی شوق تھا کہ آئندہ ماہ بھی ایک پروگرام جو ہے ترتیب دیا جائے تو انشاءاللہ کوئی وقت نکلے گا وقت معین نہیں کر سکا نظر آ نہیں رہا تھا اور ڈائری میں آگے جو ہے وہ نئے مہینے کی جو ہے ترتیب ہے بھی اس لیے وہ ترتیب آنے پر انشاءاللہ آئندہ ماہ بھی ایک حاضری آپ کی خدمت میں رہے گی روشنی نیمن کرنے اور تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر مرتبہ کریں گے اور اس کے بعد ان شاء اللہ دعا کریں گے پھر کوئی نہیں کوئی نہیں سوا موجود کوئی نہیں کوئی نہیں تیرے سوا مسجود کوئی نہیں کوئی نہیں اور تیرے سوا مقصود رقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں نہیںور بس داد مراقبے میں آنکھیں بند ہوں سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور ایک ہی تصور رکھا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا اب تھوڑی دیر مراقبہ مشغول شو مشغول شو مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا دل کا اصلی کا اللہ کی یاد عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار پانی ہے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی آیا بغیر تار فسال اللہ دنیا میں عقل کھل گئی تیری کے سیلا شمع دور کر دے اور یہ دو نور سے معمور کر دے میرا سورگا کو بے مراقبہ کر رہے ہو تو سوچنا چاہیے کہ آج تو اپنے اختیار سے آنکھیں بند کیے ایک دن ایسا آنے والا ہے جب پورے جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا لوگ آنکھیں بند کریں گے بولنے والی زبان خاموش ہو جائے گی چلنے والے پیر ٹھہر جائیں گے نقل و کرکب کرنے والا جس ساکت ہو جائے گا ہمیں ہر چیز کا خیال ہے لیکن مرنے کا خیال نہیں لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوش شريف فرنه مدعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع رجع الأمر كله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما هو أهله وفعل بنا ما انت انت اهل اهل انك التقوى واهل المغفرة آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار الجنة مع الأبرار يا يا عزيز غفار اللهم اللهم افتح لنا لنا بالخير بالخير بالخير واتمم وجل واقب بيدك الخير على كل شيء قدير قلوبنا من من من من النفاق وعملنا وعملنا الرياء الكذب اللہ فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك یا ذل جلال والاکرام و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیثین و یا ارحم الراحمین ارحمنا و عفونا فینک مجیب الدعین اللہم اشفی علالنا و اسقامنا اللہم اشفی مردانا و ارحم موتانا یا اللہ یا رحمان و یا رحیم اللہم اعین علا تلاوت القرآن و ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتی اللہم وفقنا لما تحب و ترضا عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والغدى انك على كل شيء قدير اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خدائیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے فیصلے فرما آفیت کے معاملے فرما اے الہ العالمین ہمیں ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما اللہ دین کی ایک ایک کلی سے پیار عطا فرما اس پورے دبستان سے عشق عطا فرما اے اللہ دین کے احکام پر عمل کرنا ہماری زندگی کا نصب العین بنا دے نمازوں کا عاشق بنا دے فیصد پابند بنا دے اے اللہ دین مکمل ہماری زندگیوں میں داخل فرما دے ہمیں مکمل طریقے پر دین میں داخل فرما دے اللہ صوفی پر دین پر عمل کرنے والا بنا دے اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کرنے والی موت عطا فرما اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منظور فرما یہ تیار Amen.